السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 413 413 شیطان کے شر سے بچنے کا ایک نبوی نسخہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کلمات کہتے عام طور سے مسجد میں داخل ہوتے وقت کی یہ جو دعا بتا رہا ہوں یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اللہ مفتحلی علی اباب رحمتک یہ عام طور سے لکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن یہ جو دعا بتا رہا ہوں حدیث کی یہ عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس لیے اس کا امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں پڑھیے میرے ساتھ اعوذ باللہ کریم و سلطان ہل قدیم من الشیطان الرجیم ترجمہ میں مردود شیطان سے عظمت والے اللہ کی اس کی کریم ذات کی اور اس کی قدیم سلطنت کی پناہ چاہتا ہوں حدیث شریف میں اس کی فضیلت یہ آدمی جب یہ کلمات کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ باقی سارے دن میں اس آدمی کی مجھ سے حفاظت ہو گئی شیطان کہتا ہے کہ اب سارے دن یہ آدمی محفوظ ہو گیا اب میری اس پر نہیں چلے گی اس کا مطلب مسجد میں داخل ہوتی یہ دعا پڑھ لی جائے یہ حدیث بفر موتی جلد چار صفا دو سو تین پر ہے اور حیات صحابہ جلد تین صفا تین سو چورانوے پر ہے یہ دونوں حوالے دے دیتا ہوں عام طور سے یہ کتاب کبھی یہ کتاب ہوتی ہے تو وہ نہیں ہوتی وہ ہوتی ہے تو یہ نہیں ہوتی آدمی وہاں دیکھ لے اس لیے مسجد میں داخل ہوتی ہی اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے اللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ شیطان کی شرارتوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے گا اب آج تو ایک ایک آج تو تین تین مرتبہ جنت مانگ لیجئے اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما دیکھو ہم نے تین مرتبہ جنت مانگی تو جنت کہتی ہے کہ اللہ پاک اس کو میرے اندر لیا یہ حدیث شریف میں آتا ہے پہلے میں حدیث بیان کر چکا ہوں جہنم سے پناہ مانگی تو جہنم کہتی ہے اللہ پاک میرے پاس مت لانا اس کو تو اللہ تعالی ہم سب کو جن... ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہم سب کو جگاتا فرمائے اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو ہمارے ساتھ اللہ جنت میں بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ ساری ڈھیر خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم کے پیٹھوں کے اوپر اگر ہمارے نام لکھے ہوئے ہوں اے اللہ ان ناموں کو تو مٹا دینا اور جنت الفردوس کے دروازے کے اوپر ہمارا نام لکھ لینا تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے مٹانا بھی تیرا کام ہے لکھنا بھی تیرا کام ہے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین